نافع بن جبیر سے روایت ہے کہ مربان بن حکم نے لوگوں کو خطاب کیا کیا کیا اس اس اس اس نے نے مکے کے کے باشندوں باشندوں اور اور اور کی کی حرمت حرمت کا کا تذکرہ تذکرہ مدینہ نہ تو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے اس کو مخاطب کیا اور کہا کیا ہوا ہے میں سن رہا ہوں کہ تم نے مکہ اس کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ کیا لیکن مدینہ اس کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ نہیں کیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں سیاہ پتھروں والی زمینوں کے درمیان میں واقع علاقے کو حرم قرار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان خولانی چمڑے میں ہمارے پاس محفوظ ہے اگر تم چاہو تو اسے میں تمہیں پڑھا دوں اس پر مروان خاموش ہوا پھر کہنے لگا اس کا کچھ حصہ میں نے بھی سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو سولہ